اللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله الله حبب إليكم إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقرها الكفر والفسوق أولئك هم الراشدون فضلا من والله عليم حكيم محترم سامعین یہ صورت صورت الحجرات کی دو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں آیت نمبر سات اور آیت نمبر آٹھ اور آج انہی دونوں آیتوں کو ہم سمجھیں گے اور سمجھائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اپنی کتاب کا فہم اور دین کی تفقہ عطا کرے اللہ رب العالمین تمام ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں وَعْلَمُوا انفی کم رسول اللہ اے ایمان والو تم اچھی طرح سے یاد رکھو وَعْلَمُوا انفی کم رسول اللہ اچھی طرح سے یاد رکھو ان نفی کم رسول اللہ کی تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ایمان والو یاد رکھو صحابہ کرام خطاب ہوا نبی علیہ السلام چلے گئے دنیا سے لیکن آپ کی لائی ہوئی ہدایات اور تعلیمات کے آمد تک موجود ہیں یاد رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں لو یوتی حکم فی کثیر من المری اگر ہمارے نبی بہت ساری باتیں تمہاری سننے لگیں اور تم میں سے ہر شخص کی مرضی کے مطابق باتیں کرنے لگیں تو ہمارے نبی تو بیان کر دیں گے کوئی مشکل نہیں لا تم مشکلات میں تم گر جاؤ گے جتنے لوگ ہوں گے اتنے قسم کے فتوے اگر دیے جائیں تو امت جو آپس میں مزید جھگڑے لڑائی مار پیٹ انتشار اختلاف کا شکار ہو جاتی ہے اس لیے رب العالمی نے فرمایا ہمارے نبی تم میں سے کسی کی بات نہیں مانے بلکہ تم تمام لوگوں پر فرض ہے کہ ہمارے نبی کی بات مانو ایک کی بات مانو گے اس کے اندر آسا آنی ہوگی اور اللہ رب العالمین کے تحت و فرما برداری ہوگی اتفاق اور اتحاد تمہارا برقرار رہے گا پھر اللہ رب العالمین نے بیان کیا جو خاص طور سے آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا وہ یہ اللہ نے اپنے ایک بڑے فضل و کرم کا ذکر کیا فرمایا ولا کن اللہ حب ببا کم المان وزین وزن لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی ولا کن اللہ حب ببا ایمانا لیکن اللہ رب العالمین نے تم تمام لوگوں کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دیا جس کی بنا پر سارے لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے ہو ولا کن اللہ حب بابا الی کمل لیکن اللہ رب العالمین نے تم تمام لوگوں کے نزدیک اے دنیا کی سب سے محبوب ترین چیز کیا بنا دیا ایمان کو ایمان کا مطلب کیا ہے کامل ایمان جس میں ایمان یا عقائد بھی ہیں اور اعمال بھی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا رسول پر ایمان رکھنا اور اللہ اس کے رسول سے سلم کی اطاعت و فرما برداری اللہ تعالیٰ کی عبادت کی محبت اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں پیوست کر دیا ہے نبی کی سنت کی محبت دلوں میں پیوست کر دیا ہے ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والا ہو اس کی محبت تمہارے دلوں میں اللہ تعالی نے ڈال دیا ہے ورا کن نواہ حب بابا علیہ کم المان وسین قلوب اور رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کی محبت سے تمہارے دلوں کو ڈیکور کر دیا ہے مزین کر دیا ہے خوبصورت بنا دیا ہے تمہارے دلوں سے تمہارے دلوں میں اللہ کے اللہ پر ایمان نبی پر ایمان اللہ کی محبت نبی کی محبت ہر اس عمل کی محبت جو ایمان جو تمہارے جو اللہ تعالیٰ کو کے قریب پہنچا دینے والی ہو ہر وہ پہنچا دینے والا ہو ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو اگر تمہیں پتا چل جائے کہ یہ نیک عمل بھی یہ چھوٹی سی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کی ردا کی بائی سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی محبت تمہارے دلوں میں پیوس کر دیا ہے اور تمہارے دلوں کو سجا دیا ہے مزین کر دیا ہے وہ کر رہا ارئی کو ولفسوقا ولعشان ایک طرف تو اللہ نے فضل و کرم یہ کیا کہ تمہارے دلوں کو ایمان کی محبت دین کی محبت پیوست کر دیا اور تمہارے دلوں کو ایمانیات سے مزین کر دیا اور دوسرا فضل و کرم یہ کیا کہ وہ کر رہا الیکم قبول والفسوق ولفسوق اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دیا کفر کی اشیان کی اور فسوک کی تین چیزوں کو کر رہا ہے کفر فسوک اول اشیان گنا انسان جو کرتا ہے برائیاں تین طرح کی ہوتی ہیں تینوں قسم کی برائیوں کے اللہ تعالیٰ نے نفرت دلوں میں پیبس کر دیا ہے وہ تین قسم کے گنا تین قسم کی برائیاں کیا ہیں نمبر ایک کفر اور شرک ہے کفر اور شرک ہے اللہ رب العالمین کا یہ بڑا فضل و کرم ہوتا ہے کہ کسی انسان کے دل میں کفر اور شرک کی نفرت پیدا کر دے تو ایک تو کفر و شرک کی ہوتا ہوتا ہے بہت سارے اس کے اقسام ہیں تو کفر و شرک کی نفرت دل میں پیوست کر دیا نمبر دو وسو کا فسوک کی نفرت پیدا کر فسک کہتے ہیں فسوق کہتے ہیں نکل جانے کو کوئی چیز اپنی جگہ سے نکل جائے اس کو کہا جاتا ہے فسوق بہت سارے اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے کی بنا پر انسان اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری سے نکل جاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام گناہوں کی نفرت دل میں پیوست کر دیا جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری سے نکال دینے والے ہیں عبادت کی محبت کر دیا اور عبادت سے اطاعت کی محبت پیدا کر دیا اور اللہ تعالی کی اطاعت سے نبی کی فرما برداری سے نکال نکل جانے والے جو اعمال سبب بنتے تھے ان تمام گناہوں برائیوں کی نفرت پیدا کر دیا کفرے سے بھی نفرت پیدا کر دیا اور کس سے شرک سے اور کس سے گناہوں اور برائیوں فسوق سے وہ اور ہر قسم کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی کی بھی نفرت اللہ تعالیٰ نے سے کر دیا اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انو میرے بھائیو یہ دو چیزیں آپ نے سمجھ لیا ایک تو ایک اللہ نے کیا کیا ایمان کی عمل صالح کی محبت پیوست وسط کر دیا اور دلوں کو نیکیوں سے مزین کر دیا اور نمبر دو تمہارے دلوں میں کفر کی فسوق کی اسیان کی اور دوسرے لفظوں میں کیا کہو کفر و شرک کی گناہ کبیرہ کی اور گناہ سگیرہ کی ہر قسم کے گناہوں اور برائیوں کی تمہارے دلوں میں نفرت پیوست کر دیا جب نفرت پیوست ہو گئی تو انسان کو برائیوں سے کتنی نفرت ہوتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان سنو کہتے ہیں ایک آدمی اگر منافق ہے جس کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت سے محروم کر دیا ہے نبی کی محبت سے محروم کر دیا ہے اور جس کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے بات و فرما برداری سے محروم کر دیا ہے وہ منافق انسان اگر پہاڑ کے برابر بھی گناہ کرتا ہے تو اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا بے چینی نہیں ہوتی جتنا ناک پر مکھی اور مچھر بیٹھنے پر اس کو بے چینی ہوتی ہے ایک انسان بڑے سکون سے بیٹھا ہے لیکن ایک مکھی آ کر کے بیٹھ جائے تو دیکھے کیسا سکون ختم ہو جاتا ہے بے چینی ہوتی ہے تو نبی علیہ حصرات حمد اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافق کے دل میں غیر موم مومن مومن کے غیر کو غیر مومن اگر پہاڑ کے برابر بھی گناہ کرتا ہے تو پہاڑ کے برابر گناہ کرنے پر اس کو اتنی بھی بے چینی نہیں ہوتی جتنی بے چینی ناک پر مچھر اور مکھی بیٹھنے سے ہوتی ہے اس کے برخلاف اگر سچا مومن ہے جس کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ایمانیات سے منورجن کیا ہے اور دلوں میں قبر کی فصوص کی اسیان کی نفرت پیدا کر دیا ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ اور برائی کرتا ہے مکھی کے پر کے برابر بھی اگر مجھ سے اللہ اس رسول کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا بے قراری اور بے چینی ہوتی ہے جتنا کسی انسان کے سر پر پہاڑ رکھ دینے پر بے چینی ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی ایمان کی محبت دلوں میں پیبست کر دے اور برائیوں کی ایسی نفرت پیدا کر لے میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے <clears throat> اللہ تعالیٰ آگے ساتھ رماتے ہیں فضل اللہ فرمایا شام یہی لوگ ہیں جن کو رشت ہدایت مل چکی ہے رشت ہدایت کس کو ملی ہے ہر وقت مگر ہر وقت آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر آپ دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں ہر نماز کے ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں یہ دن سراط المستقیم اللہ ہم کو سراط مستقیم نصیب فرما اب سراط مستقیم پر کون لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے ہاں وعدے کر دیا سراط مستقیم پر وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی محبت ہو نبی اللہ کی محبت ہو نبی کی محبت ہو دین کی محبت ہو اور اطاعت و فرما برداری اور نیکیوں کی محبت ہو اور برائیوں سے جن کے دلوں کو نفرت ہو وہی اصل میں سراط مستقیم پا چکے ہیں الا کا ہوا یہ لوگ ہیں جن کو ہدایت مل چکی ہے یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور آج اللہ نے فرمایا فضل من اللہ و نعمہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو مل جائے اللہ تعالیٰ ان دونوں نعمتوں سے نوازی عزیز الحکیم اللہ کا علیم الحکیم اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے تو ان آیتوں سے پتا پتہ چل گیا ایمان وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ جسے جو ایمان جس ایمان کی بناد جس کے دل میں جس کا ایمان نیکی اور اطاعت و فرما برداری کرنے پر آمادہ کرتا ہو اور جس کا ایمان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے دل میں نفرت پیدا کر دے یہ ایمان اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور یہ ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اسی لیے امام احمد بن حمر رحمت اللہ نے اپنی مسند میں اور بہت سارے اہل علم نے بسند صحیح نقل کیا حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان بتائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے وہ کیا معیار وہ کیا پیمانہ ہے کہ اس کی منع پر ہم اطمینان کر سکیں کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے کیسے پتا چلے گا آپ نے ساتھ نمایا اس کا ایک معیار ہے ایک پیمانہ ہے اور ایک بڑی نشانی اور علامت ہے جس سے ہر انسان پتا لگا سکتا ہے کہ اس ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے یا ایمان ابھی نہیں آیا ہوا ہے آپ نے ساتھ نمایا ادا سرت کا سنا کا و کا سی آ پانتا مومن جب نیکیوں سے تمہارے دل کو خوشی محسوس ہو نیکیاں کرنے پر تمہارا دل آمادہ ہو اور برائیوں سا کا سیے آ چکا اور برائیوں سے تمہارے دلوں میں نفرت ہو فانتا تو سمجھ جاؤ کہ تم تو مومن ہو اور تمہارے اندر ایمان آ چکا ہے اگر تمہارے دل میں نیکیوں کی محبت نہ ہو نیکیوں کی محبت کافی نہیں ہے جتنا نیکیوں کی محبت اتنی ہی برائیوں سے نفرت ہو نیکیوں کی محبت ہے تبھی تو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے آدمی نیکیوں سے محبت ہے تبھی تو آدمی جوڑا رکھتا ہے لیکن دن بھر روبا رکھتا ہے اور آج بھر فلمیں دیکھتا ہے نیکی کی محبت تو ہے لیکن برائی سے نفرت ہے نہیں ہے اس لیے مومن بننے کے لیے دونوں ضروری ہے کہ مومن بننے کے لیے دونوں چیزوں کو ہونا ضروری ہے ایک طرف دل میں نیکیوں کی محبت ہو اور محبت بھی کیسی زبانی نہیں ایسی محبت کے نیکی کرنے پر آپ کو آمادہ کر دے یہ محبت ہونی چاہیے اور برائی سے ایسی نفرت ہو جو برائی جو نفرت آپ کو برائی کے ترک کرنے پر مجبور کر دے دور رہنے پر مجبور کر دے آپ نے ساتھ نمایا جب تمہارے دل میں ایمان کی محبت آ جائے ایمان سے نیکیوں سے خوشی ہو اور دل اور برائیوں سے نفرت ہو فانتا مومن تو سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو تم مسلمان ہو چکے ہو اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ وسند صحیح نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے اللہ مجالی من اللہ احسن اس سب شروع ویدا فرو اللہ نیند بڑی پابندی سے دعا کرتے تھے اللہ مجالی من اللہ نئی دا احسن اس سب شروع ویداسط اے اللہ مجھے اپنے ان نیک بندوں میں شامل شامل کر لے کہ جن کو جن کو نیکیوں سے خوشی حاصل ہوتی ہے اور برائی ہو جائے اور گناہ سے جن کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے جن کے دلوں میں برائیوں سے نفرت ہوتی ہے اگر کبھی شیطان نے ان سے گناہ کرا دیا تو رب العالمین کے سامنے روتے ہیں جگڑاتے ہیں توبہ استفار کرتے ہیں گناہ ابلیس نے ایک مرتبہ کروایا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہزار مرتبہ روتا ہے اللہ مجھے ایسے نیک بن بندوں میں شامل کر لے اللہ مجالنی من ملنے اذا احسنوا استبشروا ساو اس فرو اللہ مجھے ان نیک اپنے اپنے نیک محبوب بندوں میں شامل کر لے کہ نیکیاں کرتے ہیں تو دل باغ باغ ہوتا ہے اور برائی شیطان کروا دیتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتا ہوتی ہے بڑی بے سین بڑی بڑی بڑی پریشانی رہتی ہے کیوں برائی کرنے کے بعد انسان کا ملا ایمان اگر انسان کا دل مرامت کرے گا تبھی وہ توبہ استغفار کرے گا اگر کسی کا دل کسی کا ایمان برائی پر ملامت نہیں کرتا تو برائی کرنے کے باوجود بھی فخر کرتا ہے اور ٹوکنے والا اگر ٹوکتا ہے تو اپنی برائی کو صحیح ثابت کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ سارا مشاہدہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے اسی لیے میرے بھائیوں رسول و ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں برائیوں سے نفرت ہو ہمیں حدیث یاد آئی امام احمد بن حنبل امام حاکم امام حبان حضرت امام تبرانی ان تمام علم اکرام رہے محمد اللہ نے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ نبی الحفصان شاہ فرماتے ہیں ان لا کم اے لوگوں یاد رکھو ما اکشا علیکم الفقر ولا کمی اکشا علیکم التکافر وما اکشا علیکم التعبد خطا ولا کمی اکشا علیکم التعبد اے قو کما کالا رہتا سام آرس میں اے لوگوں تم فقر و محتاجگی کی حالت میں ہو اور دین پر قائم ہو تمہارے فقر و محتاجگی سے مجھے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم معاشی تنگی سے تنگا کر کے دین چھوڑ دو گے نہیں ہمیں اطمینان ہے کہ تم سچے مومن اگر ہو تم سچے مومن ہو تو کتنے بھی بھوک برداشت کرنی پڑے کتنی بھی حالی اور پریشانی غربت اور فقر محتاجگی برداشت کرنی پڑے تم کر برداشت کرو گے لیکن دین کا دامن نہیں چھوڑو گے دین نہیں چھوڑو گے دین کی پابندی کرو گے مجھے اس بات پر اطمینان ہے ولا تقاصر لیکن ہمیں جس بات کا ڈر ہے وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو مال دولت کا دروازہ کھول دیا جائے تو تم میں تقاصر پیدا ہو جائے تقاصر کس کو کہتے ہیں تقاصر کے کئی شکل ہوتی ہیں تقاصر کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان اپنے مال اپنی دولت بہانے کے لیے دنیا کے پیچھے دولت حاصل کرنے کے پیچھے اتنا پڑ جائے کہ اب دین کی پرواہ دل میں باقی نہ رہ جائے دین رہے یا نہ رہے دین کی کوئی پرواہ نہیں اب ساری توجہ ساری دور اور ساری کوشش اس کی ہوتی ہے کہ جو مال ملا ہے اس سے زیادہ ہم کیسے اور اکٹھا کر لیں ایک تکاس ہوتی ہے اور آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا اپنے ساتھیوں میں دوست احباب میں پاس پڑوس میں جس کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ جتنا مال ہے اس سے زیادہ ہم کیسے بڑھائیں اور اگر کہیں زیادہ کی فکر لگ گئی اور وہ ظلم یقین ہے تو ایمان کی اپنے دین کی ایمان کی دین کی تقوی کی پرہیزگاری کی عبادت کی کوئی پرواہ آخرت کی کوئی پرواہ نہیں چوبیس گھنٹے اس کو فکر سے کس کی رہتی ہے مال کیسے بہا ایک مانا تو ہے دوسرا مانا تقاصر کا یہ ہے کہ اس قدر دو لوگوں میں حرص پیدا ہو جائے کہ محلے میں شہر میں ہر آدمی سوچتا ہے کہ دوسرے سے آگے ہم کیسے بہ جائیں اللہ نے جتنا دیا ہے اور اس پر چین کرنے کے بجائے سامنے والا اگر اس سے آگے بڑھتا ہے تو اس اس کی کوشش ہوتی کسی بھی صورت سے اس سے آگے ہم نکل جائیں اس کو کہا جاتا ہے تقاصر اور یہی تقاصر ہے جو انسان کو ہدا کو برباد کرتا ہے اللہ تم متقاصر حتہ تم مقابل تقاصر نے تمہیں برباد کر دیا یہاں تک کی کبھی ساری زندگی گزر گئی تم کو آخرت کی تیاری کرنے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا موقع نہ مل سکا تقاصر نے تمہیں اس طرح سے برباد کیا یہاں تک حتہ تم المقابر بڑ گئے نہلا دھلا کر کے کفنا کر کے قبرستان پہنچا دیا پہنچا دیا گیا لیکن تجھے آخرت کی تیاری کا موقع نہ لگ سکا اس کو کیا کہا جاتا ہے سکا فرف تو سمے مجھے فخر اور محتاجگی کا تم پر ڈر نہیں ہے ڈر تقاصر تقاصر جب تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گا تقاصر کے چکر میں پھنس جاؤ گے تو دین محفوظ نہیں رہے گا تمہارا اللہ تعالیٰ ایسے تقاصر سے سب کو بتائے اتنا رسک دے اے جو اے اللہ تعالیٰ ایسا رسک نہ دے جو اپنے اندر مشغول کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے آپ نے ساتھ ہمارا جو بھی بتلانا تھا الخطا شیطان تم سے گناہ کروا دے تم سے غلطی ہو جائے تم سے شیطان گناہ کروا دے مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کیوں گنا تو تم سے ہوتا رہے گا انگلش تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے ہمیں جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے نقشا ارے کو مت عمر مجھے اس بات کا ہے کہ تمہارے دلوں سے برائیوں کی نفرت نکل جائے قصدن فیشن کے طور پر عروج اور ترقی حاصل کرنے کے لیے گناہ اور برائیاں کرنے لگو مجھے اس بات کا ڈر کب ہوگا جب انسان کے دل میں برائیوں کی نفرت باقی نہ رہ جائے فضل من اللہ واللہ علیم حکیم اس دعا کو یاد کر لو اللہ استغفروا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ تعالی ایسے مال ایسے تکاثر ایسے تفاخر سے بچائے جو دین کی راہ میں ہمیں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایمان سے سے مزین کر دے اور برائیوں کی نفرت پیدا کر دے اسی لیے نبی شام کی دوسری دعا بڑی اہم ہے اللہ کا حکبین کا وہ حب کا وحب با ال ربنی اللہ حب اے اللہ ہم نے آپ مجھے اپنی محبت عطا کر دیں اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت ادا کرنے کے بعد وہ کا دنیا میں جتنے بندے آپ سے محبت کرتے اللہ تعالیٰ ان ایک بندوں کی بھی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دے وہ امنی یو کرے مونی اور اللہ ہر ایسے عمل کی محبت پیدا کر دے جو آپ کے قریب ہم کو پہنچا دینے والا ہے یہ دعائیں پہا کریں اور کوشش کریں کہ ایمان کا جو معیار ہے کہ ہمیں پتہ لگانا چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان آیا ہے کہ نہیں ایمان کا معیار اور پیمانہ یہ ہے کہ نیکیوں سے دل میں خوشی ہو اور برائیوں سے دل میں نفرت ہو اللہ تعالیٰ عمل کے تصویر نصیب فرمائے باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے عقول و قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك